سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ وضو کر کے آیا تھا لیکن اس کے قدم کی پشت پر ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا واپس چلا جا اور اچھی طرح وضو کر کے آ بس اس نے واپس جا کر دوبارہ وضو کیا اور پھر آ کر نماز پڑھی حدیث نمبر 694 مسند احمد